حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا اور آپ صادق اور مصدوق ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے ملائکہ انبیاء اور اور مومنین جانب سے آپ کی تصدیق کی گئی ہے تمہاری پیدائش کے مراحل میں نطفہ ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک مجتمع رہتا ہے پھر اتنے ہی دن جمع ہوا خون یعنی لوتھڑا بن جاتا ہے پھر اتنے ہی دنوں کے لیے گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اسے چار باتیں لکھنے کا حکم دیتا ہے وہ اس کا رزق اجل یعنی عمر یا موت عمل اور یہ کہ وہ خوش بخت ہوگا یا بد بخت یہ سب لکھ دیتا ہے پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے چنانچہ یقیناً تم میں سے کوئی اہل جنت والے عمل کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور اس جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے مگر اس سے پہلے جس طرح لکھا ہوا ہے اس کے مطابق دوستیوں والے عمل شروع کر دیتا ہے اور دوزخ میں جا پڑتا ہے اور بے شک تم میں سے کوئی دوزخیوں والے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے کے اور دوزخ درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے لیکن اس سے پہلے جو لکھا ہے اس کے مطابق وہ جنتیوں والا عمل کر لیتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار سات سو آٹھ